یا تفسیر پیش کریں جس کے اندر لفظ جنازے کا ہو کیوں اس لیے کہ جھگڑا مطلق نماز کے بعد فتحائے کرام بھی ممنوع اور کس کس نے کہا ذرا اندازہ لگائیے در مختار ایک مجموعہ خانی دو برہان تین قاضی خان چار مجمع الانہر یہ پانچ فت المحین عبد المنتقا مزمرات فلاد ماتینی مجالس الابرار مرکات مزار حق سنن ابی داود کا حاشیہ محیط برہانی البار الرائق رائق خلاصت فتاوہ سراجیہ فتاوہ بزازیہ جامع الرموز برجندی کشف الرمز اور قدوری کا حاشیہ کا حاشیہ نقل مفتی وسائل جامع الفوائد وزیر الصراط حمایت الفقہ مسائل مہمہ مختار الفتاوا النبیب تجہیز الجنازہ جواہر الفیظ کا حاشیہ زاد فتاوہ برینا اور فتاوا سادیہ یہ کتنے فتاوا سب یہ یہ یہ سب فقہ کرام یہ سب فقہ کرام کیوں منع کر رہے ہیں جنازے کے بعد دعا کرنے سے

ایک وقت دو مندین کے بجٹ کا نام آپ رکھا خراب ابھی منعقد کی فرق ہے پر میاں تم فرمایا باقی باقی نواں نواں کر لے جاؤ نو رکھ دو گئے حضرت گا نام بنا کے نبی کریم نے بعد وچ پھر نو کر واہ واہ رسوله الکریم بزرگو دوستو عزیزو مولوی یار سب تم بیٹا بھائی ہاں، ہاں۔ نحمد و نصلي على رسوله الكريم بزرگوں دوستوں عزیزوں حضرت واصلہ ابن اسکا حضرت واصلہ ابن اسکا کی روایت اور یار تم کر تم ہمارے ملی شہید الروس یار خاموش خاموش یار سب کروانے پر واقع نحمده ونسلی علی رسول کریم بزرگو دوستو عزیزو مولوی محمد سعید صاحب اسد نے حضرت واصلہ ابن اسکا کی روایت پیش کی میں نے اس کے متعلق یہ بات کہا میں نے اس کے متعلق یہ بات کہی تھی میں نے اس کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر مانگی ہے جنازے کے بعد نہیں اور تو چپ کر رہا ہے محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہل بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ خاموش خاموش خاموش خاموش حضرت خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش بھائی خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم خاموش خاموش او دوستو چپ کرو خاموش خاموش دیکھی چپ کر یار تم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بزرگو دوستو عزیزو بزرگو دوستو عزیزو ایک روایت ہے جس کو حضرت ابن افقا سے روایت کیا گیا اس کے متعلق مولی سعید صاحب نے یہ کہا کہ یہ جنازے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی میں نے کہا کہ یہ جنازے کے اندر والی دعا ہے اس سلسلہ میں بات ذہن نشی رکھیے یہ دیکھیے میرے پاس ہے ستارہ رضویہ اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد دعائیں اس میں لکھا ہوا ہے تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ان دعاؤں کے اندر وہ دعا بھی موجود ہے جو حضرت واسلہ سے انہوں نے بیان کی اور اور اور بات اور انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلان بن فلان کا لفظ جنازے والے اندر جنازے کے اندر والی دعا کے متعلق نہیں آ سکتا اس کے اندر صاف لفظ موجود ہے فلان ابن فلان کا اور مولوی احمد رضا خان صاحب خود کہتا ہے کہ یہ تیسری تقدیر کے بعد والی دعا ہے اور اور بات سنیے مولوی سعید صاحب یوں کہتے ہیں مولوی سعید صاحب کہتے ہیں کہ یہاں آ گئی ہے فا یہاں آ گئی ہے فا اس لیے وہ چیز بعد میں ہے وہ کیا ہے بعد میں اب دیکھیے جی میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں مولوی صاحب کو وہاں فا ہوگی اور کیا مانا بعد والا ہوگا دیکھیے ابن ابھی شیبا کا لفظ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ قبر امراتن فق فا قبرا اربان کیا مولی سعید صاحب کا مانا یہ ہوگا جنازہ پڑھے تو پھر بعد چار تک بھی راہ دوسری روایت وہ یار کام کر دے ہم دوسری روایت ہے حضرت سال سے یہ حضرت سال سے اس میں بھی یہ رسول اللہ نے نماز پڑھی فقبرا اربان مولی صحیح صاحب کا مانا ہوگا جنازے تو بعد تکبیر پاکیا نے جنازے تو بعد آدیا نے پھر اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج البقیع فصلى على النجاشی اگے فکبر علیہ اربن فکبر کیا جنازہ پڑھنے کے بعد تھا پھر تکبیر کہنا کے اندر ہے جنازے کے اندر ہے جنازے کے بعد اب انہوں نے پیش کی ہے ایک حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہاں لفظ صاف موجود ہے دیکھیے وہاں کوئی یہ موجود نہیں کہ جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد وہی نبی پاک نے دعا مانگی یہ میرے پاس ہے مصنف عبد الرزاق اس کے اندر صاف لفظ ہے کبر متفق اربان قبر پہ چلے گئے کہاں چلے گئے قبر پہ وہ ہوا یدفن وہ ہوا یدفن وہ چپ کرو اور پھر پھر وہاں جا کے کہا اللہ ہم ابد کا یہ گویا کے دعا ہے قبر قبر پر جانے کے بعد قبر پہ دفن کرنے کے بعد یہ میرے پاس وہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ جہاں سے انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے اس کے اندر باپ باندھا ہوا ہے باب الف دعائے باد ما ید فن باد ما دعا وہ ہے جو دفن ہونے کے دفن ہونے کے یہ لفظ میرے پاس بہکی ہے اس میں لفظ صلی تو خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور البن المکفف اور آگے فکبر علی اربن سما عطا قبرہ ہوں سما عطا قبر پہ آئے اور وہاں آ کے دعا کی اللہ عبدو کا و والا دو اب دیکھا مولوی صاحب بالکل صاف واضح موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی نے قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا مانگی تھی اب اس کے ساتھ میں مولوی صاحب کو بار بار کہہ رہا ہوں ان کا حال دیکھا ایک روایت بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لائے حضرت علی المرتضا سے وہاں بھی لفظ کیا ہے دعا ہے کس باب میں بادما یدفن بادما دفن کے بعد دفن کے مولوی صاحب علی ہے دفن تو تو پہلے پہلے دا ثابت کر ہاں؟ قبر دیا کچھ آئے دشا پڑھ لگ پہ حالی تک یاد آئی قبر دسا پروانک اور لفظ مشا جنازہ پڑھ کے چل پڑے ہتہ عطا ہو وہاں کوئی واضح نہیں اور دوسرے مقام پہ واضح ہے کہ ہتہ عطا کہاں اتل قبر اتل قبر پہ آئے کہاں پہ آئے کہاں پہ آئے اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پر جو نبی پاک نے جنازہ پڑھا سے اس سے بھی استدار کیا اب نو صحابہ کو اٹھایا گیا بعد میں نبی پاک نے دعا مانگی یا بعد میں جنازہ پڑھا بعد میں جنازہ پڑھا نا دعا تو یہ تو ان کے خلاف ہوئی نبی پاک نے نبی پاک نے جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ ان نو کو لے جاؤ ان نو کو دعا شعا پھر نو اور لائے گئے پھر آپ نے جنازہ پھر آپ نے جنازہ ان کو اٹھایا گیا اور نہ لائے گئے یوں آپ بار بار یہ تو جنازہ پڑھ رہے ہیں نا اوروں کا تھی جنازہ پڑھتے ہو دن بعد آگے دیکھیے بھائی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے کسا کا بولے جو بولن والے ہیں مولی صحیح صاحب میں بحثیت صدر ہونے کے کہتا ہوں یہ جو آپ نے اپنے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے نا اس کو ذرا چپ کرائیں یہ جو پیچھے آپ کے یہ داری منڈا موجود ہے یہ داری منڈا اللہ یہ داری منڈا یہ داری منڈا یہ کیوں اس کو چپ نہیں ہے بولتا ہے

کم صدمے ہوئے Yeah.

گیا کرو جنازہ نہ پڑھیا کرو دوسری اور دسو دوسری والی جنازہ ہوتا ہے کہ دوسری والی گواہ ہوں جنازہ جنازے تو بعد جنادا جنازے تو تو بعد بعد جنازہ جنازے کی ہے اسی کیلیل کڑی نہ سنو بالا نا دلیل ماں روی آدیت کملی والے نے جنازہ

محمد محمد ہاں بس یہ بس اب خود ہوا ڈر گیا اور تم کرو خاموش خاموش اور دانے مکن اشارہ کرتا ہے